قبر کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آج کی گفتگو بھی قبر ہی سے متعلق ہے کیونکہ قبر کا مرحلہ بھی بہت بڑا مرحلہ ہے جو اس مرحلے کے اندر کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اس لیے معاملہ بڑا سنگین ہے اور بہت ہی اہم ہے اور اس مرحلے کی تیاری ہم سب کے لیے کرنے کی سخت ضرورت ہے اس سے پہلے بتایا گیا کہ قبر کا جو مرحلہ ہے انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر کے شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ دوبارہ سور نہ پھونک دیا جائے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے نہ ہوں اس وقت تک یہ مرحلہ برقرار رہتا ہے اسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے برزخی زندگی کہا جاتا ہے اور یہ ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے جو انسان مر گیا چاہے اسے قبر میں دفن کیا گیا یا اسے زندہ یا اسے جلا دیا گیا یا یہ کہ مچھلیوں نے درندوں نے اسے کھا لیا یا اسے جلا دیا گیا جلا کر کے اس کی راکھ پوری دنیا کے اندر اڑا دی گئی سمندروں میں پھینک دی گئی جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس رب العالمین نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور العالمین ہر چیز پر قادر ہے لہذا جو انسان مر گیا وہ قبر کے مرحلے میں داخل ہو گیا چاہے اسے دفن کیا جائے قبر میں یا دفن نہ کیا جائے چاہے اسے زندہ جلا دیا جائے یا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جائے وہ قبر کے مرحلے میں قبر کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور چونکہ عام طور پر لوگوں کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس لیے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے ورنہ اس کے اندر سارے لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو مر گیا وہ اس مرحلے میں داخل ہو گیا قبر کی زندگی اور برزق کی زندگی اسے کہا جاتا ہے اور دونوں نام قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں امنگ برزخن یا باخون یہ برزق کا لفظ ہے اس کے اندر الحاقم کا حتیٰ حتأ المقابر اس میں قبرستان کا ذکر ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں جو نام ہے برزخی یا قبر کی زندگی یا قرآن اور حدیث دونوں ثابت ہے ہماری گفتگو اس سے پہلے جہاں تک پہنچی تھی وہ یہاں تک کہ جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر کہا جاتا دوسرے کو نکیر اور وہ دونوں تین سوال کرتے ہیں اور یہ تین سوال بہت آسان ہیں ہم سب کے لیے اور انسانوں کے لیے لیکن اس کا جواب بہت مشکل ہے اس کا جواب وہی دے پائے گا جس کے پاس عمل ہوگا عقیدہ ہوگا ایمان ہوگا دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوگا اللہ پر اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا جنت جہنم پر ایمان ہوگا کسی بھی چیز کے بارے میں شک نہیں ہوگا پختہ یقین ہوگا وہی انسان اس سوالوں کا جواب دے پائے گا اور یہ تین سوال آج سے نہیں ہیں جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے تب سے یہ تین سوالات ہیں اور ہر انسان زندگی میں اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد وہی جواب دے پائے گا جو اس کے مطابق عمل پیرا ہوگا اس لیے اس سوال کا جواب رٹنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ رٹ لیتے ہیں یا کوئی دعا رٹ لیتے ہیں یا بچوں کو کوئی تقریر رٹا دی جاتی ہے یہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کتنا بھی ہم رٹ لیں دن رات ہم کہیں ہمارا رب اللہ ہے ہمارا دین اسلام ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہ ہو تو اس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے اس کا جواب عمل ہے ایمان اور عقیدہ اور یقین یہ چیزیں جب ہوگی تب انسان اس کا جواب دے پائے گا تو یہ تین سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ ہر ایک سے سوالات کیے جائیں گے چند لوگ اس سے مستثنا ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا انبیاء ہیں شہدا ہیں صدیقین ہیں مرابطین ہیں جو اسلامی ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرنے والے یا ایسے ہی بچے ہیں مجنون اور پاگل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے مستثنا ہیں باقی ہر انسان سے ہر شخص سے تین سوالات کیے جائیں گے ہست آدم سے لے کر کے اور اس کائنات کے آخری انسان تک ہر ایک سے ہی تین سوالات کیے جائیں گے ان افراد کو چھوڑ کر کے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا آپ لوگوں کے سامنے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کیا ہے ہمارے نبی سے پہلے جو امتیں تھیں اور ان کے جو نبی تھے وہ اس کا جواب اس کے مطابق ہوگا لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد سب کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر کوئی یہ جواب نہیں دے گا تو ظاہر بات ہے اس کا جواب غلط ہوگا اور پھر وہ جہنم کا اور سزا کا حقدار ہوگا تو یہ تین سوالات کیے جائیں گے مصنف فرماتے ہیں فیقور المومن مومن کیا کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ اسلام دینی اور میرا دین اسلام ہے وہ محمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں یہ وہ جواب دے گا قبر کے اندر کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ظاہر بات ہے وہی جواب دے پائے گا جو اس کے مطابق عمل پیرا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو حقیقی رب اور حقیقی معبود ماننے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ و کو نہ کرنے والا ہوگا نفاق نہیں ہوگا اس کے پاس اور جو اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوگا جو حقیقت میں مسلمان اور مومن ہوگا صرف زبان کا مسلمان نہیں ہوگا بلکہ حقیقت میں مسلمان ہوگا وہی جواب دے پائے گا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تباہ اور سچی پیروی کرنے والا ہوگا آپ کی سنتوں کو دنیا کے تمام لوگوں کے اقوال پر ترجیح دینے والا آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بدعت اور خرافات سے دور رہنے والا وہی انسان ان سوالوں کا صحیح جواب دے پائے گا تو جو مومن ہوگا سچا پکا وہ یہی کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دے گا تو اللہ رب العامن کی طرف سے اعلان آئے گا منادی کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اور اس طریقے سے لہذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو جنت اس کے لیے کی کھڑکی کھول دو قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دو اب یہیں سے اس کے لیے اللہ رب العامن کی طرف سے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی اسی لیے ایک مومن کے لیے جو قبر کی زندگی ہے مومن کے لیے دنیا سے بہتر ہوتی ہے دنیا میں ایک مومن کتنا ہی آرام میں ہو اسے کچھ نہ کچھ ضرور تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو پکا اور مومن اور سچا اور عادل اور منصب بادشاہ ہو تب بھی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے لیے تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں بیماریاں جھیلنی پڑتی ہیں اس کو اپنے قریب کا کی موت کا غم اسے اٹھانا پڑتا ہے یا اس طریقے سے اور ساری چیزیں اور تکلیفیں اسے برداشت کرنی پڑتی اس کو خود موت آتی ہے اور مرتا ہے بیمار ہوتا ہے لیکن جو قبر کی زندگی ہوتی ہے یہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ایک مومن کے لیے بہتر ہوتی ہے یہیں سے اللہ عبامین کی طرف سے اس کے لیے نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی اس اللہ کے سلوک حدیث ہے دنیا سجن المومن و جنت القافر دنیا مومن کے لیے جیل ہے جیل میں کتنا بھی آرام ہو کتنی ہی آپ کو سہولیات دی جائیں کتنا ہی پروٹوکول آپ کو دیا جائے لیکن پھر بھی جیل جیل ہی ہوتا ہے آپ کو ہر چیز وقت پر نہیں ملے گی اور اس طریقے سے تکلیفیں اور پریشانیاں انسان کو آتی ہی آتی ہیں انسان سفر کرتا ہے کتنا وی آئی پی سفر ہو آپ جو ہے پھر بھی سفر میں انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اس طریقے دنیا یہ جیل ہے مومن کے لیے اور اور جیل کہنے میں بھی آپ دیکھیے کہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا دائمی نہیں ہے جیسے جیل دائمی نہیں ہوتا ہے جیل میں انسان مقررہ وقت تک رہتا ہے پھر اس کو سزا دے دی جاتی ہے ایسی دنیا بھی ہے دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے ایک دن یہ ختم ہو جائے گی دنیا تو جیل کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے ایک نہ ایک دن ہم سب کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے آپ جس سے محبت کرنا چاہیں محبت کر لیں اس کو چھوڑ کر کے جانا ہے آپ جو بھی عمل کر لیں وہ عمل بھی آپ کو آپ کے ساتھ جائے گا اور وہ عمل بھلایا نہیں جاتا ہے نہ وہ عمل ختم ہوتا ہے تو اس طریقے سے دنیا جیل ہے اہل ایمان کے لیے اور جو کافر ہیں منافق ہیں مشرق ہیں ان کے لیے دنیا جنت ہے کیونکہ یہ سب کچھ ان کے لیے مرنے کے بعد ہی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے لیے پریشانیاں اور عذاب اور تکلیفیں شروع ہو جائیں گی تو اس طریقے سے اہل ایمان کو اللہ رب العامن کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں اور یہ نعمتیں جو اہل ایمان کے لیے ہیں قیامت تک باقی رہیں گی یہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے قیامت تک باقی رہتی ہے جنت کی کھڑکی ان کے لیے ہمیشہ کھلی رہے گی جنت کے لباس میں رہیں گے جنت کے بستر پر سوئیں گے اور جنت کا لباس پہنیں گے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت اور قبر ان کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے وہ امبل مرتاب اور رہا مرتاب شک اور شبہ میں رہنے والا اس سے مراد منافق بھی ہے کیونکہ منافق ہمیشہ شک اور شبہ میں رہتا ہے اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں دین کے بارے میں اور اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں شک کرے اور جو دین کی بنیادی چیزیں ان کے بارے میں شک کرے جنت کے بارے میں شک ہو قیامت قائم ہونے کے بارے میں شک ہو قبر کے عذاب اور نعمتوں کے بارے میں شک ہو جہنم کے بارے میں شک ہو پرسرات کے بارے میں شک ہو تو اگر انسان شک میں ہے تو شک بھی کفر ہوتا ہے جو اصول اور مبادی ہیں تو ان کا انکار کرنا تو کفر ہی ہے ان کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں دنیا ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے ڈاؤٹ ہے مجھے شک ہے میری عقل میں بات نہیں آتی ہے میں نہیں سمجھ پاتا ہوں پتہ نہیں ساری چیزیں ہوگی کہ نہیں ہوگی انسان شک اور شبہ میں اگر ہے تو اس کا جواب صحیح نہیں رہے گا تو اس میں منافق بھی داخل ہے اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی داخل ہے بہت سارے ایسے ہیں کلمہ مسلمان جو جنت کے انکار کرتے تھے جہنم کے انکار کرتے تھے اللہ کے دیدار کے انکار کرتے تھے اور ہیں ایسے لوگ ابھی بھی پائے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں جبکہ اصول اور مبادی ہیں وہ اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ اس کا ان کے بارے میں شک کرنا بھی انسان کے لیے کفر ہے اور اس کا انکار کر دینا تو کفر ہی ہے تو اگر کلمہ پڑھنے والا بھی ہے تو چونکہ کلمے کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے اس لیے یہ کلمہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا آپ چابی لیں اور چابی میں دندان نہ ہو اس سے دروازہ نہیں کھلتا ہے یا آپ کارڈ لے کر کے کوئی بھی جائیں اور دروازہ کھولنا چاہیں بار کوٹ نہ اس کے اندر نہیں کھلے گا وہ تو ایسے ہی کلمہ آپ کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے مطابق انسان کا عمل نہیں ہوگا اسلام عمل کا نام ہے اسلام نظریاتی نام نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نظریہ کر رکھ لیا خلاص چاہے عمل ہو نہ عمل ہو نہیں اسلام یقین کا نام ہے عمل کا نام ان الزین امن و امن صالحات جو ایمان لائے نیک عمل کیا تو نیک عمل کرنے والوں کے لیے اور ایمان پختہ یقین رکھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی تو کیا کہے گا جو شک شبہ میں رہنے والا ہوگا پوری زندگی اس کی شک اور شبہ میں گزر گئی منافق یا کلمہ گو مسلمان فیقول ہا ہا وہ کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے سمیت الناس یقولون نشین فقول تو میں نے کچھ لوگوں کو سنتے ہوئے کہتے ہوئے سنا تو میں نے وہی بات کہہ دی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گویا کہ وہ اس کلمے کو کہنے والا ہوگا اس لیے وہ سوچنے کی کوشش کرے گا ہاں، ہاں، یعنی اپنے یادداشت کو واپس لانے کی کوشش کرے گا جیسے آپ کسی سے کوئی سوال کریں تو آدمی تھوڑا سوچتا ہے کہ لگتا ہے یہ کلمہ میں نے سنا ہے لگتا ہے اس کا جواب مجھے معلوم ہے انسان اس طریقے سے کرے گا وہ حرکت اس وقت تو ہاں ہاں یعنی ایسا لگتا ہے کہ میں نے سنا تو کہے گا کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں نے وہی بات کہی تھی اس کو یقین نہیں تھا اس کلمے پر اس کو یقین نہیں تھا اللہ کی ذات پر اس کو یقین نہیں تھا تو ایسی صورت میں پھر اللہ رب العامن کی طرف سے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کو عذاب دیتا ہے اس فرشتہ وہ فرشتہ اس کو جو ہے عذاب دیتا ہے تو کیا ان کا جواب ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں لا ادری ہمیں نہیں معلوم ہاں ہاں نہیں اس کا جواب کیا ہے میں لوگوں کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا میں نے وہ کہہ دیا لیکن اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کیونکہ اس کے پاس عمل نہیں ہوگا یقین نہیں ہوگا ایمان نہیں ہوگا اس لیے اس کا جواب صحیح طریقے پر نہیں دے پائے گا وہ اب یہیں سے اس کے لیے عذاب اللہ ابراہین کی طرف سے شروع ہو جائے گا قبر اس لیے دنیا کے اندر یہ دنیا کی ان کے لیے جنت ہے لیکن مرتے ہی ان کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو جو خبر آنے والی زندگی ہے ایک کافر اور منافق کے لیے اور ایک مشرق کے لیے دنیا کے مقابلے میں اس کے لیے زیادہ تکلیف دے ہو سکتا ہے دنیا میں کافر کو بھی تکلیف ہو کیونکہ بہت سارے کافر ہیں جو دنیا کے اندر بھی پریشانیاں جھیلتے ہیں مصیبتیں جھیلتے ہیں لیکن مرنے کے بعد جو خبر کا عذاب ہوگا دنیا کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا اور جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ سب سے سخت عذاب ہوگا سب سے سخت عذاب جہنم کا عذاب ہوگا جہنم کے عذاب کے مقابلے میں قبر کا عذاب سب کچھ ہلکا ہوگا معمولی ہوگا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ رب العامن کی طرف سے فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا مصنف فرماتے ہیں فی الدرب من حدید لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جائے گا فیسیح ہو سحت یسموہ کلو شعین ال السان ایسی بڑی اور لمبی چیخ پکارے گا نکالے گا کہ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کو سنے گی لیکن انسان نہیں سنے گا اس کو اور اللہ ابامن کا فضل ہے رحم و کرم ہے انسانوں کے اوپر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب سنا دے جیسا کہ اللہ کے رسول وسلم کے حدیث ہے کہ لدافن الداۃ اللہ اکم ما اسما کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا سے مسلم کے حدیث ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جو میں سنتا ہوں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فیسما ہو اللہ ثقلین یعنی انسان اور جن کے علاوہ سب اس کو سنتے ہیں اور انسان اور جنات نہیں سنتے جو عذاب ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ انسانوں کو اللہ رب یہ عذاب نہیں سناتا ہے اور پہلی بات تو ہی کہ اگر عذاب انسان سن لے تو انسان اپنے مردوں کو دفن نہ کرے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ددا فن اللہ اکما عصما ہو اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہیں کرو گے تو میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عذاب سنا دے لیکن خوف ہے کہ تم مردوں کو دفن نہیں کرو گے اوپر لاش رہے گی مردوں کی تم خوف کہو گے کہ دفن کر دیں گے تو اس کو عذاب ہوگا اور پھر عذاب ہوگا تکلیف ہوگی اسے بھی ہمیں بھی تکلیف ہوگی تو اس کی وجہ سے میں نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو ایک تو اس وجہ سے اللہ رب العامی کی رحمت انسانوں کے ساتھ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس میں میت کے لیے پردہ پوشی ہے میت کے لیے اس کے اندر پردہ پوشی ہے کس کو عذاب ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ہم کو آپ کو نہیں معلوم ہے کے دن سارے پردے ہٹ جائیں گے قیامت کے دن سارے پردے ہٹ جائیں گے کوئی پردہ نہیں رہے گا حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر جو حقد ہوگا جو عداوت ہوگی جو حسد ہوگا کسی کے خلاف وہ بھی ظاہر ہو جائے گا ہم دنیا میں کتنا بھی چھپا لیں اور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اسے کتنی بھی محبت کا اظہار کرے جا کر کے اس کے منہ پر اس کے سامنے یہ ساری چیزیں قیامت کے دن واضح ہو جائیں گی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی منافق کا نفاق قیامت کے دن واضح ہو جائے گا سب کو معلوم ہوں گے منافق ہے ہمارے دل میں کس کے خلاف کتنی محبت کتنی نفرت ہے کتنی دعوت ہے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے یہ ساری چیزیں قیامت کے دن واضح ہو جائیں گی انسان بہت سی لام آفی صدور ہمارے سینوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا سب واضح ہو جائے گا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی وہ جو ہے سب کچھ اللہ جو ہے دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا تو دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے میت کے لیے پردہ پوشی ہے تاکہ ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ بھائی یہ تو کتنا گنہگار تھا دنیا میں بہت اچھا لگتا تھا یہ اپنے آپ کو بہت نیک متوع ظاہر کرتا تھا لیکن کتنا دیکھیں قبر میں عذاب ہو رہا اس کو تو میت میت کے لیے مردہ کے لیے اس کے اندر پردہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اہل خانہ اس پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں اگر وہ سن لیں تو کبھی ان کو نیند نہ آئے کبھی ان کو چین اور قرار نصیب نہ ہو بھائی اگر ہمارا کوئی قریبی کسی تکلیف کے اندر ہو تو انسان کو کوئی سکون رہتا ہے آپ کا بیٹا اگر پریشانی میں ہے آپ کی بیوی پریشانی میں ہے آپ کے بچے پریشانی ماں باپ آپ کی پریشانی میں ہیں مصیبت میں ہیں سخت بیماری میں ہیں یا اس طریقے سے کسی بڑی پریشانی میں ہیں تو آپ کو سکون نہیں ہوتا ہے انسان کو چین نہیں رہتا ہے تو ایسے ہی اگر ان کو عذاب ملے اور ہم اپنے کاموں سے سنیں تو ظاہر بات ہے انسان کو سکون نہیں رہے گا اور انسان نہ کھائے گا نہ پیے گا کہ بھائی میں تو یہاں کھا پی رہا ہوں ہمارے رشتے دار دیکھیے عذاب کے اندر ہیں پریشانیوں میں ہیں تو انسان کو سکون اور اس طریقے سے اس کو چین نصیب نہیں ہوگا تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العامین نے عذاب کو چھپا دیا ہے ہم لوگوں کو اللہ رب العامین سناتا نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ گھر والے شرمسار نہ ہوں گھر والے جو ہے کیونکہ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں کے والد فلاں کی بہن فلاں کی ماں ان کو اس طریقے سے ہو رہا ہے تو لوگ اسے تانا دے دے کر کے ان کو پریشان کر دیں گے تو کہ تمہارا باپ تھا یہ تمہارا بھائی تھا یہ تمہارا بیٹا تھا کیسا تھا تمہارا بیٹا کتنا بیکار کتنا خراب تمہارا بیٹا تھا یہ تمہاری اولاد تھی یا تمہارے گھر والے رشتے دار تھے تو وہ شرمسار نہ ہو اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس کو چھپا کر کے رکھا اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر یہ چیخ انسان سن لے تو انسان خود ہلاک ہو سکتا ہے یہ چیخ معمولی چیخ نہیں ہے بہت سخت قسم کی چیخ ہے یہ آپ دیکھیں انسان کو تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے کتنا زور سے انسان چیختا ہے تو اس طریقے سے انسان کو جب سخت عذاب ہوگا تو انسان کی جو چیخ ہوگی کوئی معمولی قسم کی نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ ہوگی اور اتنی سخت ہوگی کہ انسان مر بھی سکتا ہے اور انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان کوئی ایسی خبر سنتا ہے جس میں اس کے لیے ذلت ہے رسوائی ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے آپ نے سنا اپنے بیٹے کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں کوئی غلط بات سن لیا آپ نے جو بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے پورے خاندان میں پورے معاشرے میں تو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے آپ نے سنا کہ میرے بیٹا جیل کے اندر چلا گیا میرا بیٹا یا میرا خاندان یا کوئی بھی کسی کو اس نے قتل کر دیا پولیس بھاگ کر کے اس کو لے کر کے گئی یا اس طریقے سے بیٹی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط خبر سنی کہ میری بیٹی جو ہے بھاگ گئی ہمارے گھر سے ایسا ہو رہا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں جو لڑکیاں دین سے مرتد ہوتی جا رہی ہیں بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں کورٹ میں جا رہی ہیں کسی نے دیکھا کہ بھئی ہم نے تمہاری بیٹی کو دیکھا فن لڑکے کے ساتھ گھومتے ہوئے بائک پر اور کار میں اس کے ساتھ کتنی تکلیف ہوگی آپ کو اگر غیرت مند انسان ہوگا تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی کتنے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور ان کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے جی ہاں مر جاتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے ان کو یہ خبر سن کر کے تو یہ چیخ بھی اتنی خطرناک ہوگی کہ انسان خود مر سکتا ہے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اس کو انسان کم سے کم بے ہوش ہو جائے گا اور چھٹی بات یہ ہے شیخ ابن حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی چیخیں سن لیں اور سارے لوگ ایمان لے آئیں تو پھر ایمان بالغیب کے زمرے سے چیز نکل کر کے ایمان بال شہادہ کے زمرے میں آ جائے گی تو اس میں جو امتحان کی مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور لوگ جس چیز کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اس پر انسان ایمان لے آتا ہے اور اس پر پھر ایمان بالغیب اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا کہ ہم بن دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا خبر کا عذاب خبر کی نعمت لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے تو جب سارے لوگ دیکھ لیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے تو پھر کوئی فائدہ ہوگا اس کا اسی لیے جب وہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکل جائے گا تو اس وقت جب لوگ ایمان لے آئیں تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا حل درون ملائی کا او یا ربک او یا باد و آیات ربک یو می ات با ادو آیا تو لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان خیرا قل انا منتظرون جب اللہ رب العالمین کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا دجال نکل آئے گا اس طرح کی دابا چوپایا نکل آئے گا اور پھر جب لوگ دیکھیں گے تو ایمان لے آنا شروع ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ لم تک ان آمرت قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اب ایمان کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں سب نے دیکھ لیا اس کو ایمان بھی غیر نہیں رہے گئے ایمان بھی شہادہ ہو گیا ظاہر دیکھ لیا آپ نے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب لوگ برابر ہو جائیں گے اس کے اندر اصل امتحان یہ ہے کہ بغیر دیکھے انسان ایمان لے کر کے آئے اس کو یہ ایمان مل گئے اور یہ مومن کی اللہ رب العالمین نے کیا فرمائے حد المتقین قرآن میں سورہ بقرہ کی سب سے پہلی صفت اللہ نے کیا فرمائی علی ایمان کی علی فلام دال القطابطی حد المتقین اللہ امنون بلغیب جو بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں جنت نہیں دیکھا جہنم نہیں دیکھا قبر کی سختیاں نہیں دیکھی قیامت نہیں دیکھا سب کچھ نہیں لیکن اللہ پر ایمان ہے نبی نے فرمایا نبی صادق مزدوق ہیں یقین ہے یقین کامل ہے جی سورج نکلتا ہے سورج پر ہمارا ایمان ہے یا اس طریقے سے اور جو چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا ایمان جو ہمارے نبی نے بتایا قرآن اللہ نے بیان فرمایا کیونکہ اس پر تو سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں کافی بھی کہتا آج دن ہے آج فلاں دن ہے سورج نکلا ہوا اس پہ کوئی انکار نہیں کرتا وہ اصل ایمان نہیں ہے اصل ایمان وہ ہے بغیر دیکھے ایمان لانا تب انسان کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے تو اس وقت ایمان لے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ سب کو سنا دے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا اللہ نے دنیا کس لیے بنائی ہے عبادت اپنی بات کے لیے ہم کو پیدا کیا اور اللہ نے اللہ خلق والحیات علی ابلوکم ائی احسن عمل آزمائش کے لیے امتحان کے لیے تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے جی تو شیخ ابن امسلم فرماتے ہیں کہ چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے اللہ ابامن کی رحمت سمجھ لیجئے کہ اگر یہ سب لوگ دیکھ لیں تو ایمان بھی نہیں رہے گا ایمان بھی شہادہ ہو گیا اور پھر اس میں جو مسلحت ہے امتحان کی آزمائش کی وہ ختم ہو جائے گی تو ہر انسان اس کو ہر شخص سنتا ہے ہر چیز سنتی ہے انسان کے علاوہ اور جنات کے علاوہ جو اللہ جو یہ قبر کے اندر جو انسان کو عذاب ہوتا ہے جی اور اللہ کے کی حدیث بھی ہے کہ ثقلین یعنی انسان اور جنات کے علاوہ سب لوگ سنتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری اور جو ہے صحیح مسلم کی روایت تو یہیں سے کافروں کے لیے اور جو منافقین ہیں اور جو صحیح جواب نہ دینے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ہی سے اللہ ابامن کی طرف سے قبر کے اندر عذاب شروع ہو جاتا ہے اہل ایمان کے لیے نعمتیں اور ان لوگوں کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے پھر اس کا مصنف فرماتے ہیں ثم بعد ثم بعد هذه الفتنه پھر اس فتنے کے بعد یعنی اس سوال و جواب کے بعد جو قبر میں لوگوں کی آزمائش ہوگی سوال کیا جائے گا اس کے بعد اما نعیم و اما عذاب ان تقوم القیامت القبرا یا تو قبر والا نعمت میں رہے گا یا تو عذاب کے اندر رہے گا کب تک جب تک کہ بڑی قیامت قائم نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ دو قیامت ہوتی ہے ایک بڑی اور ایک چھوٹی بڑی قیامت کیا ہے جہاں سارے لوگ اپنی اپنی خبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے یہ بڑی قیامت ہے یوم یقوم الناس رب العالمین سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ کب یہ شروع ہوگا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا دوبارہ کتنی بار سور پھونکا جائے گا سور کتنی بار پھونکا جائے گا دو بار پہلی بار سور پھونکا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے سارے لوگ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے قیامت سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا پہلی بار تو اس وقت سے لے کر کے دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے قبر کا مرحلہ ہوگا یہ یہ برزخی زندگی ہوگی ان کی یہ ٹھیک ہے اور جو ان سے پہلے مر گئے ان کی برزخی زندگی کی شروعات ہے چل رہی ہو زندگی جیسے دنیا کی زندگی چل رہی ہے نا ایسے برزخی زندگی بھی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے جو مر گیا برزخی زندگی کے اندر چلا گیا قبر والی زندگی میں چلا گیا کب سے شروع ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور موت پہلے انسان کی ہوئی اس وقت سے لے کر کے شروع ہوئی ہے کب تک رہے گا یہ دوبارہ سور پھونکے جانے تک پہلی بار جب سور پھوکا جائے گا اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے مریں گے وہ ان کی برزخی زندگی وہاں سے لے کر کہاں تک رہے گی دوبارہ سور پھونکے جانا تک اور یہ حدیث کے طرف چالیس سال کا ہے فاصلہ یہ دونوں سور پھونکنے کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہے چالیس سال کا وقفہ ٹھیک ہے تو یہ ان کی جو زندگی ہوگی برزخی یہ ان کی بہت مختصر ہو جائے گی اور لوگوں کے مقابلے میں جو پہلے مر چکے ہیں تو یہ ان کی برزخی زندگی ہے ٹھیک ہے تو یہ جب انسان مر گیا تو اس کے لیے قیامت قائم ہوگی چھوٹی قیامت ہے یہ ٹھیک ہے یہ چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت کیا ہے جب سارے لوگ ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے بڑی قیامت ہی سارے لوگ سب زندہ کھڑے ہو جائیں گے اپنی خبروں سے ٹھیک ہے اس لیے مسلم نے کیا اخبار الا ان تقوم القیامت القبرا یہاں تک کہ بڑی قیامت قائم ہو جائے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کے احوال اور سختیوں پر ایک بڑی اچھی کتاب لکھی جس کا نام ہے تذکرہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ کہ قیامت دو قیامت ہوتی ہے القیامت و قیامتان دو طرح کی قیامت ہے سغرا و کبرا چھوٹی اور بڑی چھوٹی قیامت کون سی ہے جب انسان مر گیا اس کی روح نکل گئی اس کے جسم سے یہ اس کے لیے قیامت قائم ہوگی اس لیے موت کو چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے چھوٹی قیامت ٹھیک ہے کیونکہ قیامت میں انسان مرے گا اس میں انسان اکیلا مر رہا ہے یا چند لوگ مر رہے ہیں اس میں سارے لوگ مریں گے اور دوسری قیامت کیا ہے جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے یوم یقوم الناس رب العالمین سورہ متفقین اللہ نے فرمایا جب سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اسے اس کو قیامت کہتے ہیں قیامت مانے کھڑے ہو جانا سب اپنی اپنی خبروں سے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ بڑی قیامت ہے یہ تو دو قیامت ہے تو یہ قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا یا نعمت ملتی رہے گی اس میں تھوڑی تفصیل ہے اور تفصیل یہ ہے کہ جو نعمت ہے اہل ایمان کے لیے وہ تو برقرار رہے گی اللہ کی طرف سے نعمت برقرار رہے گی ٹھیک ہے اس میں کمی نہیں ہوگی یا وہ نعمت ختم نہیں ہوگی تسلسل کے ساتھ تو نعمت ان کو ملتی رہے گی دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک ٹھیک ہے رہا عذاب تو عذاب کے در تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ جو مشرق اور منافق ہیں اب وہ مشرق کوئی بھی ہو کلمہ کو مشرق بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے مشرق اور منافق اور کافر ان کا عذاب قیامت تک چلتا رہے گا ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی ان کا عذاب نہیں رکے گا اور یہ تو ہلکا عذاب ہوگا اس کے بعد جو عذاب آنے والا ہے جہنم کی شکل میں اس سے بڑا عذاب ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرے جو اہل ایمان ہیں محدین لیکن گناہ بھی کیا انہوں نے اور ایسے گناہ کیے جو عذاب قبر کا سبب ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا لیکن وہ عذاب اتنی سزا مل جانے کے بعد وہ عذاب ختم ہو جائے گا بات سمارے نا جو معاہدین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا کبھی لیکن گناہ بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں تو جہاں یہ خبر میں عذاب کے بہت سارے اسباب ہیں نا شرک ہے کفر ہے نفاق ہے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دینا ہے ٹھیک ہے چوری کرنا رشوت کھانا زنا کرنا ٹھیک ہے اس بات کی دعوت دینا جو انسان خود نہ کرتا ہو انسان نماز نہ پڑھے لوگوں کو نماز کی دعوت دے خود نماز نہ پڑھے وہ انسان برائی سے لوگوں کو روکے لیکن خود برائی کرے معروف کا حکم دے رہا ہے لیکن معروف سے معروف نہیں کر رہا ہے منکر سے لوگوں کو روک رہا ہے لیکن منکر سے خود نہیں رکتا ہے یعنی اس کے عمل میں اور قول میں تضاد ہو عمل کچھ ہے قول کچھ ہے اس کا تو وہ بھی جہاں قبر میں عذاب کا سبب ہے ایسی غیبت ہے چوڑ خوری ہے پیشاب کے شیٹوں سے نہ بچنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے نا جی ہاں غیبت بھی ہے چکل خوری بھی ہے کیونکہ بعض حدیثوں کے اندر غیبت کا بھی لفظ آیا ہے کہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو خبر والوں سے گزر ہوا تو دونوں کا داب ہو رہا تھا تو اس میں جو مشہور روایت ہے ہمارے بھی نے کیا فرمایا کہ آپ نے کھجور کی ٹہنی لی اس کے دو حصے کیے اور کیا فرمایا کہ جب تک وہ خشک نہیں ہوگی عذاب کے اندر کیا ہوگا ہلکا فن ہوگا تو عذاب ہلکا ہوا نا یہ کون لوگ تھے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلمان تھے ہاں مسلمان یہ شک کی بات نہیں اس میں مسلمان تھے وہ اس لیے کہ کافر کے عذاب میں ہلکا پن ہوگا نہیں ہوگا منافق کے عذاب میں ہلکا پن ہوگا نہیں ہوگا وہ تو ملتے رہے گا اس کو عذاب ملتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے عذاب میں ہلکا پن نہیں ہوگا اور پھر یہ گیبت کرنا بڑا جرم ہے خوری بڑا جرم ہے جھوٹ اور یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بڑا نہ بچنا بڑا جرم ہے یا شرک اور کفر کرنا بڑا جرم ہے شرک اور کفر بڑا جرم ہے تو بھی نے شرک اور کفر نہیں بیان کیا یہ بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے شرک اور کفر کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے تو آپ نے کہا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی جب تک ان کے عذاب میں ہلکا پن رہے گا ہے نا اور کیا فرمایا کہ ان میں سے کیا کرتا تھا فکان یمشی بن نمیما نمیما کرتا شکل خوری یہ مشہور روایت ہے اور بعض روایتوں کے اندر آتا غیبہ فقان یمشی بالغیب یعنی غیبت کرتا تھا وہ غیبت اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باپ بادا صحیح بخاری کے اندر کہ غیبت بھی عذاب قبر کا سبب ہے اور وہاں پر وہ الفاظ بیان کیا جس میں غیبت کا لفظ ہے تو غیبت بھی آتا ہے خوری بھی آتا ہے غیبت اور خوری میں کون بڑا جرم ہے جی ہاں خوری بڑا جرم ہے غیبت کیا ہے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کر دینا غیبت ہے چغل خوری کیا ہے دونوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا لڑائی کرنا آ کر کے بیان کرنا وہ صاحب آپ کو ایسا کہہ رہے تھے پھر ان کو پھر یہ ان سے ان کے پاس جائے وہ ایسا آپ کو کہہ رہے تھے ایسی ایسی چیزیں آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے تو چغل خور جو ہوتا ہے وہ غیبت بھی کرتا ہے الزام تراشی بھی کر لیتا ہے اور دونوں کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہے یہ بڑا جرم ہو جاتا ہے دیبت سے بڑا جرم کیا ہے چغل خوری اور چغل خوری سے بڑا جرم کیا ہے الزام کسی پر الزام لگانا تہمت لگانا یہ اس سے بڑا جرم ہے اگر چغلخوری یہ بھی کرتا تو اس کے اندر یہ بھی آ جائے گا اور نہ غیبت سے بڑا جرم کیا الزام لگانا الزام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ گناہ نہیں ہے اور ہمارے اوپر وہ آپ الزام لگا دیں یا آپ کے اندر وہ گناہ نہیں پایا جاتا ہے اور آپ کے بارے میں وہ گناہ چسپا کر دیا جائے تو الزام ہو گیا تو غیبت بھی ایک سبب ہے اور چغلخوری بھی سبب ہے پھر ہمارے بھی نے کیا فرمایا کہ ایک دوسرا جو آدمی تھا کیا کرتا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کیا ہے ضروری ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیشاب کو باقاعدہ علاج سمجھتے ہیں جی جی جیسے آپ کا ہاتھ کٹ گیا تو کہتے ہیں اس پر پیشاب کر لو اس کا وہ ختم ہو جائے گا زہر یا وہ چیز ختم ہو جائے گی یہ کیا ہے اپنے آپ کو پیشاب ملوث کرنا یہ آپ اس کا علاج کیجیے اس کا دوا کیجیے یعنی کہ آپ پیشاب کر لیجیے اپنی انگلی پر ایسے گاؤں دیہات کے اندر لوگ کہ انگلی کٹ گئی آپ کی خون بہ رہا اس پر پیشاب کر لو پیشاب چونکہ کھارا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا پیشاب وہ خون رک جائے گا اور جو کیڑے وغیرہ وہ مر جائیں گے اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پوائزن نہیں ہوگا زہر نہیں ہوگا لوگ ایسا بھی کرتے ہیں گویا کہ جان بوجھ کر کے انسان اپنے جسم کے اوپر پیشاب لگاتا ہے تو ہمارے بھی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا وہ پیشاب اس طریقے سے استنجا نہ کرنا یہ بھی ہے کہ گویا کہ انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے آج بہت سارے لوگ ہیں پیشاب کر لیتے ہیں کھڑے کھڑے اور اس طریقے سے استنجا نہیں کرتے ہیں چلے آتے ہیں نماز تو پڑھنا نہیں ان کو اس لیے استنجا ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کا پیشاب کے چھینٹے سے گویا کیوں نہیں بچتے ہیں جی ان کا کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے جہاں جسم لگتا ہے وہ بھی کپڑے پیشاب لگ جاتا ہے تو یہ بھی اداب قبر کا ذریعہ اور ایک سبب ہے تو اگر وہ مومن معاہدین میں سے ہے توحید والے میں سے شرک کرنے والے میں سے نہیں ہے تو جو عذاب اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوگا عذاب ملنے کے بعد وہ عذاب ختم کر دیا جائے گا جیسے جہنم میں اگر کوئی موحد جائے گا اور بڑا گناہ اس نے کیا شرک کے علاوہ تو اللہ اس کو نکالے گا کہ نہیں نکالے گا نکالے گا اس کو شک ہے کہ ڈاؤٹ ہے نا اس پر معلوم ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اتنی سزا ملنے کے بعد اگر اللہ نے نہیں معاف کیا اس کو تو جہنم میں گیا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا اس کے توحید کی برکت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا جہنم سے صدا پانے کے بعد تو ایسی یہاں قبر کے اندر بھی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جو سزا لکھا ہوگا سزا ملنے کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ سزا اس کے لیے پھر ختم کر دے گا اور اس طریقے سے پھر اس کے لیے سزا نہیں ہوگی تو اس طریقے سے جو معاہدین ہیں ان کا عذاب ہمیشہ نہیں ہوگا کمی ہو سکتی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمی کر دے گا جیسے جہنم کے اندر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے عذاب کے اندر تخفیف اور اس طریقے سے کمی کر دے گا ایسے ہی کسی نے دعا کر دیا ان کے لیے کسی نے ان کے لیے استغفار کیا یا ان کی طرف صدقہ و خیرات کر دیا ماں باپ ہیں اولاد ہیں صدقہ تو خیرات کر دیا ان کے لیے ان کی طرف سے حج کر لیا ان کی طرف سے عمرہ کر لیا یہ بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے اس کے گناہوں کی مفرت کا تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو کم کر دے گا یا اس کو ختم کر دے گا جیسے جہنم میں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا تو یہ جو معاہدین ہیں اگر ان کو سزا ملے گی بھی خبر کے اندر تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن جو کافر اور منافق اور مشرق ہیں یہ سزا ان کے لیے ہمیشہ رہے گی جیسے جہنم کی سزا ان کے لیے ہمیشہ رہے گی اور حدیث کے اندر آتا بھی ہے کہ وہ جو سزا ہوگی ان کے لیے کیا نام ہے وہ کافر کے بارے میں سما الہ النار فیم دور و حتقو مسا قیامت تک یہ سزا اس کو ملتی رہے گی جو کافر ہے منافق ہے مشرق ہے قیامت تک اس کو سزا ملتی رہے گی تو جو عذاب قبر ہے وہ اس کی نعمتیں تو دائمی ہیں قبر کی لیکن جو عذاب ہے اس کے اندر تفصیل ہے کفار منافق اور مشرق کے لیے ہمیشہ قیامت تک اور جو اہل ایمان و ہیں اور گناہوں کے جیسے ان کو عذاب ہو رہا ہے صحیح جواب نہ دے پائے تو ان کے عذاب کے اندر تخفیف بھی ہو سکتی ہے اور ان کا عذاب کم بھی ہو سکتا ہے ان کا عذاب ختم بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے جہنم میں جب وہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اسے ہی یہ عذاب ان کے لیے ہمیشہ نہیں رہے گا دعا کرنے کی وجہ سے بھی استفار کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العامن جو ہے ان کی کیا نام ہے کم کر دے گا اور اس طریقے سے وہ عذاب ان کے لیے دائمی نہیں ہوگا تو یہ ہے قبر کے تعلق سے اور اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی ملتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں جو متضلاع تھے عقل والے جو کہتے تھے کہ سب کچھ عقل ہمارے لیے ہے عقل میں آئے گا مانیں گے عقل میں نہیں آئے گا نہیں مانیں گے تو لوگ نہیں مانتے تھے اس کو اس کا انکار کرتے تھے آج بہت سارے مسلمان ہیں جو عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں کو نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں یہ کفر ہے میرے بھائی یہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے بھائی قرآن میں ہونا ہر چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے قرآن میں ہر چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے جی ہاں حدیث کے اندر چیز آ گئی الحمد کافی ہے اللہ کے سر کی حدیثیں ہیں متواتر حدیثیں ہیں متواتر حدیث اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا لہذا اس کا انکار کرنا کفر رہی ہے قرآن میں ہر چیز کا آنا ضروری نہیں ہے قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے علیہ السلام کے آنے کا ذکر نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کا انکار کر دیں گے قرآن میں کتنی ساری باتیں نہیں اللہ نے بیان کی ہے نماز میں کتنی رکعت پڑھیں گے کتنا سجدہ کریں گے کتنا رکو کریں گے سب قرآن میں ہے نہیں ہے ہے نا زکوٰۃ کتنے پہ آپ نکالیں گے اس کا ذکر نہیں ہے حج کیسے آپ کو کرنا ہے اس کی کوئی تفصیل آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گی شیر بلی چیتا کوا حلال ہے کہ حرام ہے ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے تو قرآن میں ذکر نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں آیا دوسرے وہی کے اندر آیا ہے تو جیسے قرآن وہی ہے اسے حدیث بھی وہی ہے اللہ کے سر کی ایک حدیث حاضر ترمزی کی روایت ہے کہ اللہ کے سر بات ہے کہ ان اللہ الیہ اللہ رب العامر میری طرف وہی ان تواد کیا کرو تم توازو اختیار کر لو ولا علی عہد اور تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے جاتی نہ کرے ولا فخر واحد الحد اور تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اپنے قبیلے کا فخر اپنی خوبصورتی کا فخر اپنے مال کا فخر کوئی نہ کرے کسی کے اوپر یہ اللہ کے سننے کیا کہ اللہ رب العالمین میری طرف وہی کی ہے کیا یہ چیز آپ کو قرآن میں ملے گی کہاں ملی یہ چیز حدیث میں تو آپ نے کیا فرمایا اللہ نے میری طرف وہی کی تو کیا مطلب اس کا ہوا کہ حدیث بھی وہی ہے اللہ حبان ہر طرف وہی کرتا تھا خود اللہ نے قرآن رمایا اوما ما انتے کو ان ہوا ان ہوا اللہ وحا وحی آپ زبان جو نکالتے وہی ہے وہ تو آپ کے زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہی ہے قرآن کی شکل میں نکلا وہ بھی وہی ہے حدیث کی شکل میں نکلا وہ بھی وہی ہے تو دونوں وہی ہے تو قرآن میں نہ آنا یہ جو ہے اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی وہ چیز حدیث میں آگے اس پر ایمان لانا اور یہ متواتر حدیث ہے کیا یہ متواتر حدیث ہے یہ اور عذاب بھی ہوتا اور اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بھی بیان کیا جیسا کلما نے بیان کیا اللہ رب کیا اصول انا علیہ غدو و حصیح وی ام تقوم آل فراؤن اسد الزاب اللہ اور ماتا ہے کہ جب آل فراؤن کو عذاب چاروں طرف سے گھیر لے گا اور ان پر صبح و شام جہنم پیش کی جائے گی پیش کی جا رہی ہے یوم تقوم سیاح اور جب قیامت قائم ہوگی تب اللہ کیا فرمائے گا خلو آل فراؤن اسد العذاب اب آل فراؤن کو اسد العذاب میں ڈال دو جہنم میں ڈال دو اس سے پہلے کیا فرمایا اللہ نے کہ انار اردون علیہ ادو ادو اشیا صبح و شام ان پر جہنم کی آگ پیش کی جا رہی ہے وہ کہاں اور ابھی تو قیامت نہیں قائم ہوئی ہے نا قبر کے اندر وہ چیز ہو رہی ہے اللہ رب سور کے اندر کیا فرمائے السلام کی قوم کے بارے میں وہ نارا فلم یجد الحم اللہ انصارہ ہے نا کہ اپنے گناہوں کے جیسے ان کو ڈبو دیا گیا خطیات فعود اور وہ جہنم کی آگ میں ان کو داخل کر دیا گیا ابھی جہنم تو ہوئی نہیں ہے یہ کون سی آگ ہے قبر کے اندر جو ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی ہے سختیاں آ رہی ہیں اور گرمیاں آ رہی ہیں شدت اور تپش محسوس ہو رہی ہے آگ کی لپٹیں ان کی طرف آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں ابھی تو قیامت نہیں قائم ہوئی قیامت کے دن تو عجاب دان میں داخل کیے جائیں گے تو قرآن کے اندر بھی ہے قرآن کے اندر اللہ رب اللہ نے اشارہ کیا ہے اور ایسی وہ آیت جو ہے جب فرشتے کہیں گے اخرجو انفم علی تجزون عذاب الہون بما کم تم غیر حق و کم تم عنایاتی تستقبرون نے آج فرشتے کہیں گے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے الوم آج یہ کب ہوتا ہے جس دن ان کی روح نکلتی ہے اس کے بعد ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے الوم کا مطلب آج ٹھیک ہے تو قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے نبی کے حدیث سے اس پر اجماع باقاعدہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی ملتی ہیں اور اس کا انکار کرنا کفر رہی ہے اور اس پر اجماع ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور قرآن میں اگر چنا بھی ہو تو نبی کی متواتر حدیثیں ہیں اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے یہیں پر قبر کے تعلق سے سمجھ لیجئے باتیں ہماری ختم ہوتی ہیں اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ قیامت کے تعلق سے ہے اب قیامت کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان تمام باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلب صارحین کے عقیدے اور کے فہم اور ان کے مناظر کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور اللہ رب العامین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین و صلی اللہ البینہ محمد علیہ و صاحب اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ